بسم اللہ الرحمن الرحیم دی باجہ اول دور جدید میں یورپ نے اپنی سیاسی اغراض کے لیے اسلام پر جو بہتان تراشے ہیں ان میں سب سے بڑا بہتان یہ ہے کہ اسلام ایک خون خور مذہب ہے اور اپنے پیروں کو خون ریزی کی تعلیم دیتا ہے اس بہتان کی اگر کچھ حقیقت ہوتی تو قدرتی طور پر اسے اس وقت پیش ہونا چاہیے تھا جب پیروان اسلام کی شمشیر خارا شگاف نے کر زمین میں ایک تہلکہ برپا کر رکھا تھا اور فی الواقع دنیا کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید ان کے یہ فاتحانہ اقدامات کسی خونریز تعلیم کا نتیجہ ہوں مگر عجیب بات ہے کہ اس بہتان کی پیدائش آفتاب عروج اسلام کے غروب ہونے کے بہت سے عرصہ بعد عمل میں آئی اس کے خیالی پتلے میں اس وقت روح پھونکی گئی جب اسلام کی تلوار تو زنگ کھا چکی تھی مگر خود بہتان کے مصنف یورپ کی تلوار بے گناہوں کے خون سے سرخ ہو رہی تھی اور اس نے دنیا کی کمزور قوموں کو اس طرح نگلنا شروع کر دیا تھا جیسے کوئی اجدہا چھوٹے چھوٹے جانوروں کو ڈستا اور نگلتا ہو اگر دنیا میں عقل ہوتی تو وہ سوال کرتی کہ جو لوگ خود امن و امان کے سب سے بڑے دشمن ہو جنہوں نے خود خون بہا بہا کر زمین کے چہرے کو زنگین کر دیا ہو جو خود دوسری قوموں پر ڈاکے ڈال رہے ہوں آخر انہیں کیا حق ہے کہ اسلام پر وہ الزام عائد کریں جس کی فرد جرم خود ان پر لگنی چاہیے کہیں اس تمام مورخانہ تحقیق و تفتیش اور عالمانہ بحث و اکتشاف سے ان کو یہ منشا تو نہیں کہ دنیا کی اس نفرت و ناراضی کے سیلاب کا رخ اسلام کی طرف پھیر دیں جس کے خود ان کی اپنی کھوریزیوں کے خلاف امن کر آنے کا اندیشہ ہے لیکن انسان کی یہ کچھ فطری کمزوری ہے کہ جب وہ میدان میں مغلوب ہوتا ہے تو مدرسہ میں بھی مغلوب ہو جاتا ہے جس کی تلوار سے شکست کھاتا ہے اس کے قلم سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اور اسی لیے ہر عہد میں دنیا پر انہی افکار و آرا کا غلبہ رہتا ہے جو تلوار بند ہاتھوں کے قلم سے پیش کیے جاتے ہیں چنانچہ اس مسئلے میں بھی دنیا کی آنکھوں پر پردہ ڈالنے میں یورپ کو پوری کامیابی ہوئی اور غلامانہ ذہنیت رکھنے والی قوموں نے اسلامی جہاد کے متعلق اس کے پیش کردہ نظریے کو بلا ادنا تحقیق و تفحص اور بلا ادنا غور و خوض اس طرح قبول کر لیا کہ کسی آسمانی وہی کو بھی اس طرح قبول نہ کیا ہوگا گزشتہ اور موجودہ صدی میں مسلمانوں کی طرف سے بارہ اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے اور اس کثرت کے ساتھ اس موضوع پر لکھا جا چکا ہے کہ اب یہ ایک فرسودہ اور پامال سا مضمون معلوم ہوتا ہے مگر اس قسم کی جوابی تحریرات میں میں نے اکثر یہ نقص دیکھا ہے کہ اسلام کے وکلاء مخالفین سے مرعوب ہو کر خود بخود ملزموں کے کٹہرے میں جو کھڑے ہوتے ہیں اور مجرموں کی طرح صفائی پیش کرنے لگتے ہیں بعض حضرات نے تو یہاں تک کیا ہے کہ اپنے مقدمہ کو مضبوط بنانے کے لیے سرے سے اسلام کی تعلیمات اور اس کے قوانین ہی میں ترمیم کر ڈالی اور شدت مرعوبیت میں جن جن چیزوں کو انہوں نے اپنے نزدیک خوفناک سمجھا انہیں ریکارڈ پر سے بالکل غائب کر دیا تاکہ مخالفین کی نظر اس پر نہ پڑ سکے لیکن جن لوگوں نے ایسا کمزور پہلو اختیار نہیں کیا ان کے ہاں بھی کم از کم یہ نقص ضرور موجود ہے کہ وہ جہاد و کتال کے متعلق اسلامی تعلیمات کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کرتے اور بہت سے پہلو اس طرح تشنہ چھوڑ جاتے ہیں کہ ان میں شک و شبہ کی بہت کچھ گنجائش باقی رہتی ہے غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اصلی ضرورت اس عمر کی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ اور قتال اب اعلائی کلمہ الہی کے متعلق اسلام کی تعلیمات اور اس کے قوانین کو بے کم و قاست اسی طرح بیان کر دیا جائے جس طرح وہ قرآن مجید احادیث نبوی اور قطب فقہیہ میں درج ہے ان میں سے کسی چیز کو نہ گھٹایا جائے نہ بڑھایا جائے اور نہ اسلام کے اصلی منشا اور اس کی تعلیم کی روح کو بدلنے کی کوشش کی جائے میں اس طریقہ سے اصول اختلاف رکھتا ہوں کہ ہم اپنے عقائد اصول کو دوسروں کے نقطہ نظر کے مطابق ڈھال کر پیش کریں دنیا کا کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں تمام لوگ ایک نقطہ نظر پر متفق ہوں ہر جماعت اپنا ایک الگ نقطہ نظر رکھتی ہے اور اسی کو صحیح سمجھتی ہے سورة المؤمنون آیت نمبر 53 پس ہم دوسروں کے نقطہ نظر کی رعایت سے اپنے اصول و عقائد کو خواہ کتنا ہی رنگ کر پیش کریں یہ ناممکن ہے کہ تمام مختلف الخیال گروہ ہم سے متفق ہو جائیں اور سب کو ہمارا وہ مصنوعی رنگ پسند ہی آ جائے اس لیے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین کے عقائد اور احکام کو اس کی تعلیمات اور اس کے قوانین کو ان کے اصلی رنگ میں دنیا کے سامنے پیش کر دیں اور جو دلائل ہم ان کے حق میں رکھتے ہیں انہیں بھی صاف صاف بیان کر دیں پھر یہ بات خود لوگوں کی عقل پر چھوڑ دیں خواہ وہ انہیں قبول کریں یا نہ کریں اگر قبول کریں تو زہر نصیب نہ قبول کریں تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں یہ دعوت و تبلیغ کا صحیح اصول ہے جسے ہمیشہ سے ارباب عزم لوگوں نے اختیار کیا ہے اور خود انبیاء علیہ السلام نے بھی اسی پر عمل کیا ہے میں ایک عرصہ سے اس ضرورت کو محسوس کر رہا تھا مگر احساس ضرورت سے بڑھ کر عمل کی جانب کوئی اقدام نہ کر سکتا تھا کیونکہ اس کام کے لیے بڑی فرصت درکار تھی اور فرصت ہی ایک ایسی چیز ہے جو کسی اخبار نویس کو میسر نہیں آتی لیکن دسمبر انیس سو چھبیس عیسوی کی آخری تاریخوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مجھے مشکلات سے قطع نظر کر کے اقدام عمل پر مجبور کر دیا یہ واقعہ شدھی تحریک کے بانی سوامی شردھانند کے قتل کا واقعہ تھا جس سے جوہلا اور کم نظر لوگوں کو اسلامی جہاد کے متعلق غلط خیالات کی اشاعت کا ایک نیا موقع مل گیا کیونکہ بدقسمتی سے ایک مسلمان اس فعل کے ارتکاب کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اور اخبارات میں اس کی جانب یہ خیالات منصوب کیے گئے تھے کہ اس نے اپنے مذہب کا دشمن سمجھ کر اسوامی کو قتل کیا ہے اور یہ کہ اس نے کام کرنے سے وہ جنت کا امیدوار ہے حقیقت کا علم تو خدا کو ہے مگر منظر عام پر جو کچھ آیا وہ یہی واقعات تھے ان کی وجہ سے عام طور ہر اسلام کے دشمنوں میں ایک حیجان پیدا ہو گیا انہوں نے علماء اسلام کے اعلانات اور اسلامی جرائد اور عمائد ملت کے متفقہ تصریحات کے باوجود اس واقعے کو اس کی طبعی حدود تک محدود رکھنے کے بجائے تمام امت مسلمہ کو بلکہ خود اسلامی تعلیمات کو اس کا ذمہ دار قرار دینا شروع کر دیا اور علانیہ قرآن کریم پر اس قسم کے الزامات عائد کرنے لگے کہ اس کی تعلیم مسلمانوں کو خوں و قاتل بناتی ہے اس کی تعلیم امن و امان اور سلامتی کے خلاف ہے اور اس کی تعلیم نے مسلمانوں کو ایسا متعصب بنا دیا ہے کہ وہ ہر کافر کو گردن زدنی سمجھتے ہیں اور اسے قتل کر کے جنت میں جانے کی امید رکھتے ہیں بعض درید ذہنوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ دنیا میں جب تک قرآن کی تعلیم موجود ہے امن قائم نہیں ہو سکتا اس لیے تمام عالم انسانی کو اس تعلیم کے مٹانے کی کوشش کرنی چاہیے ان غلط خیالات کی نشر و اشاعت اس کثرت کے ساتھ کی گئی کہ صحیح الخیال لوگوں کی عقلیں بھی چکرا گئیں اور گاندھی جی جیسے شخص نے جو ہندو قوم میں سب سے بڑے صاحب رائے آدمی ہیں اس سے متاثر ہو کر بتکرار اس خیال کا اظہار کیا کہ اسلام ایسے ماحول میں پیدا ہوا ہے جس کی فیصلہ کن طاقت پہلے بھی تلوار تھی اور آج بھی تلوار ہے اگرچہ یہ تمام خیالات کسی تحقیق اور علمی تفحص پر مبنی نہ تھے بلکہ توتی کی طرح وہی سبق دہرایا جا رہا تھا جو استاد ازل نے سکھا رکھا تھا مگر ایک غیر معمولی واقعہ نے ان اوہام میں حقیقت کا رنگ پیدا کر دیا تھا جس سے ناواقف لوگ آسانی کے ساتھ دھوکہ کھا سکتے تھے چونکہ ایسی عام بدگمانیاں اشاعت اسلام کی راہ میں ہمیشہ حائل ہوتی ہیں اور ایسے ہی مواقع ہوتے ہیں جن میں اسلام کی صحیح تعلیم کو زیادہ صفائی کے ساتھ پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ غبار چھنٹ جائے اور آفتاب حقیقت زیادہ روشنی کے ساتھ طلوع ہو اس لیے میں نے فرصت کا انتظار چھوڑ کر اپنے اسی قریل وقت میں جو ترتیب اخبار سے باقی بچتا تھا پیش نظر مضمون کی تحریر و تصویر کا کام شروع کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ اخبار الجمعیہ کے کالموں میں اس کی اشاعت بھی شروع کر دی ابتدا محض ایک مختصر مضمون لکھنے کا ارادہ تھا مگر سلسلہ کلام چھڑنے کے بعد بحث کے اس قدر گوشے سامنے آتے چلے گئے کہ اخبار کی کالموں میں ان کا سمانا مشکل ہو گیا اس لیے مجبوراً تیئیس چوبیس نمبر شائع کرنے کے بعد میں نے اخبار میں ان کی اشاعت بند کر دی اور اب اس پورے سلسلے کو مکمل کر کے کتابی صورت میں پیش کر رہا ہوں اگرچہ یہ کتاب مبحث کے اکثر پہلوؤں پر حاوی ہے لیکن پھر بھی مجھے افسوس ہے کہ وقت کی کمی نے بہت سے مباحث کو تشنہ رکھنے پر مجبور کیا ہے اور جن مضامین کی توضیح کے لیے ایک مستقل باب کی ضرورت تھی انہیں ایک ایک دو دو فکروں میں ادا کرنا پڑا ہے اس کتاب میں میں نے خصوصیت کے ساتھ اس امر کا التظام رکھا ہے کہ کہیں اپنے یا دوسرے لوگوں کے ذاتی خیالات کو دخل نہیں دے دوں بلکہ تمام کلی و جسوی مسائل خود قرآن مجید سے اخذ کر کے پیش کیے ہیں اور جہاں کہیں ان کی توضیح کی ضرورت پیش آئی ہے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم معتبر کتب فقیہ اور صحیح و مستند تفاصیر سے مدد لی ہے تاکہ ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ آج دنیا کا رنگ دیکھ کر کوئی نئی چیز پیدا نہیں کی گئی ہے بلکہ جو کچھ کہا گیا ہے سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عیمہ اسلام کے ارشادات پر مبنی ہے میں تمام ان غیر مسلم حضرات سے جو تعصب کی بنا پر اسلام سے اندھی دشمنی نہیں رکھتے درخواست کرتا ہوں کہ اس کتاب میں اسلام کی اصلی تعلیم جنگ کا مطالعہ کریں اور اس کے بعد بتائیں کہ انہیں اس تعلیم پر کیا اعتراض ہے اگر اس کے بعد بھی کسی شخص کو کچھ شک باقی ہو تو میں اسے رفع کرنے کی پوری کوشش کروں گا ابو دیباچہ طبع دوم یہ کتاب کئی سال سے نایاب ہو گئی تھی اول تو جنگ کے زمانے میں اتنی زخیم کتاب کا طبع کرانا مشکل تھا دوسرے اس خیال سے بھی میں نے اس کی تب آسانی کو روک رکھا تھا کہ دوسری جنگ عظیم سے بین الاقوامی قانون میں جو تغیرات ہو رہے تھے ان پر ایک تبصرے کا اس کتاب میں اضافہ کر دیا جائے لیکن افسوس ہے کہ اسی دوران میں میری صحت خراب ہو گئی اور میرے لیے مطالعہ اور تحریر کا کام سخت مشکل ہو گیا اب یہ کتاب محض تھوڑی سی ضروری ترمیم و اصلاح کے ساتھ شائع کی جا رہی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کام کی قوت عطا فرما دی تو کسی آئندہ ایڈیشن میں پیش نظر اضافے کر دیے جائیں گے ابن عالہ